حالات بڑے خراب ہیں یہ صاحب ایک دفعہ پھر میرے روبرو تھے پچھلے برس ان کی بات کا خلاصہ تھا کہ بہت ٹینشن ہے اور اب ان کی بات کا خلاصہ تھا کہ حالات بڑے خراب ہیں اور بہتری کی کوئی امید نہیں اس دفعہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے پرتول رہے تھے میں نے عرض کیا حالات واقعی بہت خراب ہیں مگر آپ کے باہر جانے سے حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ ایک اور اچھا آدمی قوم کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر اپنی اور اپنے بال بچوں کی زندگی کو مقصد حیات بنا لے گا اس ملک کے حالات برے لوگوں نے خراب نہیں کیے ان اچھے لوگوں نے خراب کیے ہیں جو خیر و شر کی کشمکش میں غیر جانبدار رہتے ہیں جو اپنے بیوی بچوں اور نوکری اور کاروبار کے سوا کچھ نہیں سوچتے آپ نے اس ملک کے بدترین حالات میں صرف اپنی دنیا کی تباہی کے آثار دیکھے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ سکے جو بندہ مومن اس وقت ڈٹ گیا اور مقابلے پر کھڑا ہو گیا مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کے چراغ جلانے لگا تعصب اور مفاد پرستی کے جنگل میں ایمان و اخلاق کے پھول کھلانے لگا کل قیامت کے دن وہ شخص نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا خدا کی رحمتوں میں اسے سب سے بڑھ کر حصہ ملے گا حشر کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں کھڑا ہوگا خدا کے مقرب ترین بندوں میں اس کا شمار ہوگا نعمتیں دیتے وقت اسے آسمان و زمین کی بادشاہی اور خزانوں سے نوازا جائے گا اس کے بہت چھوٹے عمل کو خدا بہت بڑی حیثیت دے دے گا اس کی بڑی بڑی خطاؤں کو دیکھ کر بھی خدا ان کا احتساب نہیں کرے گا ہاں حالات بہت خراب ہیں اگر جینا صرف اسی دنیا کی ساٹھ ستر برس کا نام ہے اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں تو حالات بہت خراب ہیں لیکن اگر خدا حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے نبی حق ہے قیامت حق ہے تو یقین جانیے یہی بہترین حالات ہیں سونا اور مٹی انسانی تاریخ میں ہمیشہ سونے کو ایک قیمتی دھات سمجھا گیا ہے اس کی چمک دمک نے ہر دور میں انسانوں کی نظروں کو خیرہ کیا اور زنگ سے محفوظ رہنے کی اس کی صلاحیت نے ہمیشہ انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا ہے سونے کے برعکس انسانوں کے ہاں مٹی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ایک شخص سونے کی انگوٹھی کے بدلے میں مٹی کی انگوٹھی کبھی نہیں لے گا یہ تبادلہ شاید اس وقت ممکن ہوتا اگر مٹی کی انگوٹھی طویل مدت تک قابل استعمال رہتی اور سونے کی فوراً ٹوٹ کر ضائع ہو جاتی مگر سب جانتے ہیں کہ مٹی کی انگوٹھی اگر بنائی جائے تو تھوڑے ہی استعمال کے بعد ٹوٹ جائے گی اور سونے کی انگوٹھی طویل مدت تک قابل استعمال رہتی ہے جو فرق سونے اور مٹی کی انگوٹھی میں ہے وہی فرق دنیا اور آخرت میں ہے آخرت سونے سے زیادہ قیمتی اور دلکش ہے اور دنیا اس کے مقابلے میں مٹی سے بھی کم ہے بات اگر اتنی ہوتی تب بھی آخرت اس قابل تھی کہ دنیا کے مقابلے میں اسے ترجیح دی جاتی مگر اس سے بڑی اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور اس کی زندگی مختصر اور فانی ہے جبکہ آخرت سونے سے زیادہ قیمتی ہونے کے باوجود ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس لیے کوئی معقول آدمی کبھی دنیا کے عوض اپنی آخرت کو گنوانے کی حماقت نہیں کر سکتا مگر اس کے باوجود بیشتر انسان دنیا کی فانی اور حقیر لذتوں کو اپنی منزل بنائے رکھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اپنی زندگی آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کے اصول پر گزارتے ہیں یعنی دنیا کا حقیر نفع سامنے اور آخرت کی اعلیٰ نعمتیں نگاہوں سے اوجھل ہو کر غیر اہم بن جاتی ہیں تاہم جو شخص ایمان کی بینائی پیدا کر لے وہ کبھی سونا دے کر مٹی نہیں لے گا وہ کبھی آخرت کی قیمت پر دنیا کو قبول نہیں کرے گا وہ کبھی فانی دنیا کے لیے ابدی آخرت کا نقصان نہیں اٹھائے گا بسم اللہ خدا کی بندگی اور اس کی یاد میں جینا دینی مطالبات کا خلاصہ ہے مگر اس کا طریقہ دنیا چھوڑنا نہیں بلکہ اس میں رہتے ہوئے رب کو یاد رکھنا ہے اسی پس منظر میں کھانے پینے سے قبل یہ سنت مقرر کی گئی ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور سیدھے ہاتھ سے کھایا پیا جائے ایک زمانے تک ہمارے ہاں دستور تھا کہ کھانے کے وقت اہتمام کے ساتھ بچوں کو بسم اللہ پڑھائی جاتی تھی مگر بدقسمتی سے اکثر گھروں میں اب یہ رواج ختم ہو گیا ہے یہ محض ایک معاشرتی رواج نہ تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچے زندگی بھر جب کبھی کچھ کھائیں پیئیں تو اللہ کا نام لینا ان کی گھٹی میں پڑ جائے دین نے یہ طریقہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ زندگی کی عظیم ترین حقائق کی یاد دہانی انسانوں کو حاصل ہوتی رہے پانی اور خوراک زندگی کو برقرار رکھنے والی بنیادی نعمتیں ہیں انسان کی ساری سعی اور جہد کا بنیادی مقصد خوراک کا حصول ہے انسان جو کچھ کماتا ہے اس کا پہلا استعمال وہ اسی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے گویا کھانے کے وقت اللہ کا نام لینا کوئی سادہ بات نہیں یہ اپنی ساری سعی اور جہد اور اس سے حاصل ہونے والی تمام نعمتوں کو خدا کے نام کر دینے کا عمل ہے یہ اپنے وجود کی بقا کے لیے خدا کی فراہم کردہ نعمتوں کو اسی کی طرف منسوب کرنے کا عمل ہے جبکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا زبان حال سے یہ دعا کرنا ہے کہ روز قیامت مجھے ان کامیاب لوگوں میں کر دیا جائے جن کو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اور وہ ہمیشہ خدا کی نعمتوں میں زندہ رہیں گے کھانے کی صرف یہی اہمیت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کی یاد دہانی ہے جن میں انسان دن رات جیتا ہے خوراک کو وجود میں لانے کے لیے پوری کائنات کی طاقتیں استعمال ہوتی ہیں تب ہی کھانے کی وہ چیز وجود میں آتی ہے جسے ہم بہت معمولی چیز سمجھ کر کھا جاتے ہیں سورج اپنی حرارت نہ دے سمندر اپنا پانی نہ دے آسمان اپنے بادل نہ دے دریا اپنی روانی نہ دے اور زمین اپنی زرخیزی نہ دے تو صفائی ہستی سے ہر سبزہ و نباتات اور حیوانات کا خاتمہ ہو جائے اس کے بعد یہ چھ فٹ کا انسان تڑپ تڑپ کر بھوک اور پیاس سے مر جائے گا اور کوئی نہیں ہوگا جو اس کی بھوک پیاس مٹا سکے اس کی زندگی بچا سکے خوراک کو عظیم ترین نعمت بنانے والی چیز غذائی تنوع بھی ہے انسان کبھی یکسانیت پسند نہیں کرتے چنانچہ انسان کے دسترخوان پر اتنے ذائقے رنگ اور خوشبوئیں جمع کر دی گئی ہیں جس کی مثال کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ملتی سبزی اناج مرچ مسالے گوشت اور ڈیری وغیرہ میں انگنت اقسام کی چیزیں انسان کو میٹھا کھٹا ترش نمکین اور دیگر کئی طرح کے ذائقے کی چیزیں فراہم کرتے ہیں پھر یہ خوراک جس میں انسانی میں موجود ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہضم کے ذریعے سے توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے بعد انسان روزمرہ کے کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کے جسم میں نشو نما ہوتی ہے اور اس کی قوت اور زندگی میں اضافہ ہوتا ہے خوراک جیسی بنیادی نعمت کے لیے کائناتی قوتوں کو حرکت میں لانے والا خوراک میں ورائٹی اور ذائقہ پیدا کرنے والا اسے ہاضمے کے خودکار عمل سے گزار کر انسان کو طاقت و توانائی اور زندگی فراہم کرنے والا رب بلا شبہ اس قابل ہے کہ جب کبھی کچھ کھایا پیا جائے اسی کا نام لیا جائے مگر بدقسمتی سے آج کے مسلمانوں کو یہ چھوٹا عمل بھی بہت گراں گزرنے لگا ہے اہم ترین نعمتیں فراہم کرنے والا رب اتنا غیر اہم ہو گیا ہے کہ اس کے نام کے دو لفظ بھی زبان سے نکالنے یاد نہیں رہتے اس سے زیادہ ہماری بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے بلو واٹر جیلی اللہ میاں نے بلو واٹر جیلی کیوں پیدا کیے ہیں واپسی کے سفر میں میری چھ سالہ بھتیجی توبہ نے مجھ سے سوال کیا سوال کا پس منظر یہ تھا کہ آج ساحل سمندر پر اس آبی مخلوق نے اسے کاٹ لیا تھا اس کا زہر اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان دو گھنٹے تک شدید ترین سے تڑپتا رہتا ہے جو سوال بلو واٹر جیلی کے بارے میں پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کے ہر دکھ اور تکلیف کے بارے میں درست ہے کہ آخر یہ مسائب رکھے ہی کیوں گئے ہیں اس سوال کا جواب توبہ نے اپنے عمل سے دے دیا تھا وہ جب تک تکلیف میں تھی یہی کہتی رہی کہ آئندہ پانی میں نہیں جاؤں گی مگر جیسے ہی تکلیف ختم ہوئی وہ دوبارہ مزے کرنے سمندر کی موجوں میں چلی گئی ہر انسان عمر بھر اسی طرح بچپنے میں مبتلا رہتا ہے وہ ساری عمر خواہش کے سمندر میں تیرنا اور لطف و سرور کی موجوں کو انجوائے کرنا چاہتا ہے انجوائمنٹ کی یہ سوچ اسے بہت سطعی بنا دیتی ہے وہ خدا جنت اور جہنم جیسے غیر محسوس حقائق کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ موت کے سخت ترین امتحان میں کامیابی کے بجائے وقتی لذتوں کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے مگر یہ رویہ انسان کو آخرکار جہنم کے اس گڑھے تک پہنچا سکتا ہے جہاں ہر لمحہ ہر طرف سے بلو واٹر سے زیادہ زہریلے کیڑوں اور آگ کے شولوں کی یلغار ہوگی اور انسان ابد تک روتا اور تڑپتا رہے گا ایسے میں اللہ تعالیٰ مصائب و عالم کے بلو واٹر اس کی زندگی میں بھیج کر اسے خواہش کے سمندر سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد انسان اور جنت کے بیچ میں صرف ایمان اور عمل صالح کا وہ میدان رہ جاتا ہے جسے عبور کرنا بے حسی کے صحرا کو پار کرنے کے مقابلے میں بہت آسان ہے یہی مصیبت اور تکلیف کا سبب بننے والے ہر بلو واٹر کی تخلیق کا اصل مقصد ہے سچی خدا پرستی اس دنیا میں انسان ہر مرحلہ زندگی میں کسی نہ کسی چیز کو اپنا اصل مسئلہ اپنی بنیادی ترجیح اور اپنا مین کنسرن بناتا ہے بچپن میں کھیل کود لڑکپن میں تعلیم نوجوانی میں کریئر جوانی میں شادی ادھر عمر میں مال اور سٹیٹس اور بڑھاپے میں اولاد انسان کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے خدا اور مذہب بھی لوگوں کے نزدیک اہم ہوتے ہیں مگر یہ ان کی اصل زندگی نہیں بنتے بلکہ دنیا دارانہ زندگی کا بس ایک جز ہوتے ہیں یہ جز بھی اپنا ظہور قلب و روح کی سطح پر کم ہی کرتا ہے اور ان کی تمام تر خدا پرستی کچھ ظاہری اعمال مخصوص وضاقتہ اور اپنے مسلک اور فرقے سے متعلق اعمال و تصورات کے بیان و تعمیل تک محدود رہتی ہے مگر یہ سچی خدا پرستی نہیں سچی خدا پرستی خدا کو اپنی سب سے بڑی ترجیح بنانا ہے اس کے حکم کو اپنی خواہش پر غالب کرنا ہے اس کے دین کو ہر تعصب سے بلند ہو کر سمجھنا اور اختیار کرنا ہے اس کی یاد کو اپنی ہر مشغولیت میں قائم رکھنا ہے اس کی ملاقات کے شوق کو انسانوں میں عام کرنا ہے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اپنا سب سے بڑا مقصد بنانا ہے یہ سچی خدا پرستی اختیار کرنا کبھی بھی آسان نہ تھا لیکن اس دور خواہش میں جب دنیا آسائش و سہولیات اور نت نئی دلچسپیوں کی وجہ سے ہمیشہ سے زیادہ پرکشش ہو چکی ہے سچی خدا پرستی اختیار کرنا ہمیشہ سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے مگر یہی وجہ ہے کہ اب جو شخص اس خدا پرستی اس ربانیت کو اختیار کرے گا اس کا بدلہ جنت کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوگا یہ وہ مقام ہے جس کے لیے پچھلے لوگوں کو جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی تھی مگر آج صرف خواہش اور تعصب سے بلند ہو کر اعلی اخلاقی رویہ اختیار کرنا اور سچی خدا پرستی کو دوسروں میں منتقل کرنے کو اپنا مشن بنانا وہ کام ہے جو انسان کو ابدی فردوس کے اعلیٰ ترین مقام کا حقدار بنا سکتا ہے خدا کی گنتی میں میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ ان لوگوں کو اب میری گنتی سے نکال دو ان لوگوں کا مال معیاری نہیں اس لیے ہم ان سے مال نہیں خریدیں گے میرا مینیجر چلا گیا تو میں سوچنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہی رائے قائم کر لی اور مجھے اپنی گنتی سے نکال دیا تو میرا کیا انجام ہوگا مجھے بتائیے کہ میں کیسے جانوں کہ میں خدا کی گنتی میں ہوں یا نہیں مجھے کیسے اطمینان ہو کہ خدا مجھے اپنے بندوں میں گنتا ہے یا نہیں میرے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ پانچ وقت کا نمازی اور دیندار شخص تھا اس کے اخلاقی اور عملی معاملات میں کوئی خرابی میرے علم میں نہیں تھی آج کی مروجہ دینداری میں تو لوگ علم اور اخلاق کی ہر پستی میں اتر کر بھی اپنی نظر میں اعلیٰ ورفا رہتے ہیں ایسے میں اس شخص کا یہ سوال بڑا عجیب تھا مگر اس سوال کا جواب خود سوال میں پوشیدہ تھا میں گویا ہوا آپ نے اپنی گنتی سے غیر معیاری مال فراہم کرنے والے کو نکالا تھا خدا بھی اپنی گنتی سے غیر معیاری ایمان اور عمل والے کو نکال دیتا ہے یہ وہ ایمان ہوتا ہے جس میں خدا کے ساتھ غیر اللہ کی عظمت اور بڑائی بھی دل میں موجود ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے اکابرین اپنے فرقے اور اپنے مسلک کا نقطہ نظر بھی حق و باطل کا معیار ہوتے ہیں جس میں عمل کے وقت اللہ کے ساتھ مخلوق کی رضا اور آخرت کے مفاد کے ساتھ ساتھ دنیا کا مفاد بھی پیش نظر ہوتا ہے خدا کے دین کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے تعصبات اور جذبات بھی صحیح و غلط کا فیصلہ کرتے ہیں عدل و احسان کے ساتھ ساتھ ذاتی پسند و ناپسند اور انا کا خیال بھی رکھا جاتا ہے ایسے غیر معیاری ایمان اور عمل والوں کو خدا اپنے مخلصین میں نہیں گنتا چاہے وہ اپنی نظر میں کتنے ہی نیک ہوں چاہے وہ دوسرے انسانوں کی نظر میں کتنے ہی دیندار ہوں تحقیق کی ذمہ داری اس دنیا میں کوئی بھی انسان عالم شباب اور عالم شعور میں پیدا نہیں ہوتا وہ بچپن اور لڑکپن کی ناپختہ سیڑھیوں سے گزر کر شعور کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے اس عمر تک پہنچنے سے قبل وہ اپنے ارد گرد موجود دنیا کا حصہ ہوتا ہے کچھ رسوم و آداب اس کے ماحول میں جاری و ساری ہوتے ہیں کچھ عرف و عادات اس کی معاشرتی زندگی کا جز ہوتے ہیں کچھ اخلاقی سماجی اور مذہبی تعلیمات اسے ماحول تربیت اور ورثے میں ملتی ہیں انسان اسی دنیا میں جیتا اور اسی سے اپنے اعمال و تصورات کا گھروندہ بناتا ہے دیگر چیزوں کی طرح انسان اپنے عقائد عبادات شاعر اور مراسم وغیرہ بھی اسی دنیا سے ایک ناپختہ عمر میں اخذ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ شعور کی عمر میں آنے کے بعد انسان معتقدات کی اس دنیا کو تباہ کرنے نکل کھڑا ہو دین کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ جو کچھ وہ مان رہا ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس میں جب جب کوئی سوال کوئی کھٹک کوئی شک پیدا ہو تو انسان سر چھٹک کر آگے نہ بڑھ جائے اس کی فطرت جب کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دے اس کا ضمیر جب اس کی راہ میں آ کر کھڑا ہو جائے اس کی عقل جب کسی بات کو ماننے میں متردد ہو جائے کوئی بندہ خدا جب اس کی توجہ کسی غلطی کی طرف مبزول کرا دے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ ذرا دیر کو ٹھہر جائے وہ صحیح اور غلط اور حق و باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرے وہ اپنے سینے کو تعصبات اور ذہن کو تکبر سے خالی کر کے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرے یہی دین کا مطالبہ اور خدا کا پسندیدہ طریقہ ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں مسیحیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تسلیس کے عقیدے کی شکل میں یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا تین ہیں یعنی باپ بیٹا اور روح القدس خدائی اکائی کے تین اجزاء ہیں یہ بات تمام مسیحی بچپن سے مانتے ہیں اور تربیت اور ماحول سے یہ بات ان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے مگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد عقل یہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ایک بھی ہو اور تین بھی وہ یا تو ایک ہوگا یا تین ہوں گے اس سے بڑھ کر اگلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جس ہستی کے نام اور تعلیمات پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا اپنا کلام انجیل کی شکل میں آج کے دن تک موجود ہے پوری انجیل میں حضرت عیسیٰ نے نہ کہیں تسلیس کو بیان کیا ہے نہ اس کی دعوت دی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہر مسیحی کو اس بات پر متنبع ہو جانا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اپنی مقدس کتاب میں خود مسیح کی تعلیم میں اصل بات کو تلاش کرے یہ دیکھے کہ بائبل میں کبھی کسی نبی نے اس طرح کے کسی عقیدے کی کوئی بات نہیں کی بائبل کے بعد آنے والے نبی جنہیں اب چرچ بھی سرکاری طور پر نبی تسلیم کرتا ہے وہ اور ان کی کتاب قرآن بھی اس عقیدے کی بھرپور تردید کرتے ہیں اگر کوئی مسیحی متنبع ہونے کے بعد بھی تحقیق و جستجو سے کام نہیں لیتا تو پھر لازم ہے کہ کل قیامت کے دن وہ خدا کے احتساب کی زد میں آ جائے گا یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے اگر مسلمان کچھ ایسے عقیدے بھی مانتے ہیں جو قرآن میں موجود نہیں وہ ایسے نظریات اختیار کرتے ہیں جو ان کی بنیادی کتاب کا حصہ نہیں وہ کچھ ایسے دینی اعمال سر انجام دیتے ہیں جو ان کے دین کا مطالبہ نہیں تو جس لمحے انہیں ہو جائے یا کوئی شخص انہیں متوجہ کر کر دے انہیں تحقیق و سے کام لینا چاہیے جس شخص نے بے نیازی سے سر چھٹکا جس نے باپ دادا کے طریقے پر بھروسہ کیا جس نے مذہبی اکابرین کی باتوں کو اللہ رسول کے حکم کے برابر جانا وہ بلا شبہ خدا کے احتساب کی تلوار کی زد میں آ جائے گا اور جو بد نصیب ایک دفعہ اس تلوار کی زد میں آ گیا اس کی ابدی زندگی جہنم کے دہتے میں گزرے گی یہ وہ انجام ہے جس سے ہر شخص کو پناہ مانگنی چاہیے زندہ اور مردہ نماز احادیث میں ایک واقعے کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ ایک شخص نے حضور کے پیچھے نماز میں رکو سے اٹھتے ہوئے ربنا لقل حمد یعنی پروردگار حمد تیرے ہی لیے ہے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یعنی بہت زیادہ حمد پاکیزہ اور بڑی بابرکت کے الفاظ کا اضافہ کر دیا حضور نے اس شخص کے الفاظ پر یہ تبصرہ کیا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان الفاظ کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ زندہ عبادت خدا کے ہاں کیسے مقبول ہوتی ہے ہمارے ہاں عبادات ایک رسمی چیز بن کر رہ گئی ہیں لیکن در حقیقت یہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کر لینے کا نام ہے یہ تعلق تقاضا کرتا ہے کہ انسان مقررہ اعمال اور اذکار ادا کرنے اور ممنوعات سے رکنے کے علاوہ ذہنی سطح پر بھی خدا کے ساتھ ایک شعوری رابطہ پیدا کرے جیسے ہی یہ رابطہ پیدا ہوتا ہے یہ زندہ کیفیات احساسات اذکار اور اعمال میں ڈھل جاتا ہے یہ کبھی آنسوؤں کی شکل میں بہ نکلتا ہے کبھی خدا کی عظمت اور کبریائی کے نئے پہلو دریافت کر لیتا ہے اور کبھی اس کی ثنا و تمجید اور تسبیح اور تعریف کے نئے اسالیب میں ڈھل جاتا ہے مگر بدقسمتی سے جہاں نماز رٹے رٹائے الفاظ کا وہ مجموعہ ہو جن کے معنی نماز پڑھنے والے کو خود معلوم نہ ہو وہاں پر نمازی اپنی طرف سے حمد و تسبیح کا کوئی اضافی جملہ کیسے کہہ سکے گا جہاں نماز بے دلی کے ساتھ کی جانے والی اٹھک بیٹھک کا نام ہو وہاں خدا کے حضور آنسوں کا نذرانہ کون پیش کرے گا جہاں لوگ نماز کے اندر خدا کو یاد نہیں کرتے وہاں نماز سے باہر خدا کو یاد رکھنے کی زحمت کون کرے گا ایسے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کو لینے کے لیے فرشتے آپس میں مسابقت کریں تو ہمیں اپنی نمازوں میں ایمانی زندگی پیدا کرنی ہوگی خدا کا قرب مسلمان اہل علم اور مختلف نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں جن آیات قرآنی پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے ان میں سے ایک سورہ معدہ کی درج ذیل آیت ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور صرف اسی کے قرب کے طالب بنو اور اس کی راہ میں برابر جد و جہد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ اس آیت کے زیر بحث آنے کا سبب اصل عربی عبارت میں وسیلے کے الفاظ کا موجود ہونا ہے ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور کسی صالح بندے کا وسیلہ پیش کرنا خود قرآن کریم کا مطالبہ ہے تاہم یہ آیت ایک بالکل برعکس بات بیان کرتی ہے یہ بات آیت کے صحیح ترجمے ہی سے واضح ہے وسیلہ عربی زبان میں قرب کو کہتے ہیں آیت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کا وسیلہ یعنی اس کا قرب تلاش کرو کسی مقرب بندے کو اس کے حضور پیش کرنے کے بجائے خود اس کے مقرب بنو جس کا آسان طریقہ اس آیت کے مطابق اس کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے قرآن میں تقوی کا حکم تو اکثر جگہ آیا ہے لیکن محبت اور قرب کا ذکر کم تر کیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ محبت ایک سطحی انسان کو بے خوف اور بے عمل بنا سکتی ہے جس کے بعد سخت اندیشہ ہے کہ انسان خدا کی پکڑ میں آ جائے گا لیکن خدا کی محبت اور اس کے قرب کا خواہش مند ہونا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہونا چاہیے انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہو تو خدا بندے کو اپنے مقربین کے ساتھ کھڑا کرے جب جنت کی بستی میں خدا کا دربار لگے تو انسان خدا کے درباریوں میں کسی پچھلی صف ہی میں سہی موجود رہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو کہ خدا ایک بندہ یا جس کو اپنے حضور طلب کر کے ون ٹو ون ملاقات کا شرف بخش دے لوگوں کو معلوم نہیں خدا کیسی آلہ ہستی ہے اس کا قرب کتنی غیر معمولی بات ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن میں اس کے قرب کی خواہش پیدا ہو گئی اور پھر یہ خواہش دعا اور عمل میں ڈھل گئی نکاح کیا نہیں ہے دور جدید آزادی کا دور ہے اس دور میں آزادی کی لہر مغرب سے اٹھی اور ہر نسل رنگ اور تہذیب اور ان کی اقدار کو اپنی رو میں بہا کر لے گئی اس بہاؤ کا شکار دیگر چیزوں کے ساتھ عفت کی وہ قدر بھی ہوئی جو نکاح کی زنجیر سے مرد و عورت کو میاں بیوی کے مقدس اور پاکیزہ رشتے میں جوڑے رکھتی ہے آج کی مغربی دنیا میں نکاح کوئی قانونی اور سماجی تقاضا نہیں ہے بلکہ اسے ثقافتی نوعیت کی ایک اضافی چیز سمجھا جاتا ہے رہا مشرق تو اس میں نکاح کی زنجیر مغرب کی طرح ٹوٹی تو نہیں مگر کمزور ضرور ہو گئی ہے مسلم قوموں میں نکاح آج بھی ایک مطلوب شے ہے لیکن میڈیا کی آزاد روی اور نکاح کو مشکل بنا دینے والے معاشی اور سماجی حالات کی بنا پر لوگ اب دوسرے راستے ڈھونڈنے لگے ہیں اس عمل میں نکاح کے نام پر بعض ایسے تعلق وجود میں آ رہے ہیں جو رسمی طور پر نکاح اور اپنی حقیقی شکل میں بدکاری ہیں ہمارے ملک پاکستان میں ان کا چلن عام نہیں لیکن عرب ممالک میں جہاں گرم آب و ہوا کے علاوہ دولت کی گرمی بھی عام ہے اور اس کے ساتھ مذہبی روایت کی پاسداری کا چلن بھی ابھی متروک نہیں ہوا نکاح کی متعدد ایسی اقسام عام ہو رہی ہیں ان میں دوران سفر کیا گیا نکاح بیرون ملک قیام کے دوران میں کیا گیا نکاح معاشرے کی نظر سے چھپ کر کیا گیا نکاح کسی خاص مدت کے لیے کیا گیا نکاح وغیرہ شامل ہیں بجائے اس کے کہ ہم فقی انداز میں بحث کر کے نکاح کی ان اقسام میں پائی جانے والی غلطی بیان کریں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل نکاح اپنی روح کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں نکاح کے بارے میں یہ تصور رائج ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں تو یہ نکاح کا عمل ہے یہ نکاح کا ایک فقی تصور ہے نکاح اپنی اصل کے اعتبار سے ایک مرد اور ایک عورت کے مستقل اور اعلانیہ رفاقت کے اس عہد کا نام ہے جس کا اظہار وہ معاشرے میں اپنے جاننے والوں کے حلقے میں کرتے ہیں یہاں مستقل تعلق کا مطلب دوامی نہیں میاں بیوی جب چاہیں یہ رشتہ ختم کر دیں مگر نکاح کرتے وقت اس تعلق کو کسی خاص مدت اور حالات کا پابند نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے مستقل ساتھ نبھانے کے عزم سے کیا جاتا ہے اس لیے اس میں میاں اور بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ حقوق و ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں یہ تعلق چونکہ اعلانیہ بھی ہوتا ہے اس لیے معاشرہ ان حقوق و فرائض کا ضامن ہوتا ہے اور ان دونوں میاں بیوی کو اپنے ایک بنیادی یونٹ یعنی خاندان اور اس تعلق سے پیدا ہونے والے بچوں کو ان کی اولاد کے طور پر بلا تردد قبول کر لیتا ہے یہی نکاح ہے اور صرف یہی نکاح ہے قرآن اسی کو پاک دامنی عصمت اور عفت سے تعبیر کرتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قرآن کے اپنے بیانات کے مطابق صرف دو صورتوں میں ظہور پذیر ہو سکتا ہے ایک مسافین اور دوسرا متخذی اختان ہونا سورہ معیتا آیت پانچ پہلے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اصل مقصود صرف خواہش نفسانی کی امٹتی موج کا نکاس ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک عارضی عمل ہے اس کا مقصود میاں بیوی کے مستقل تعلق میں رہ کر اپنی حفاظت کرنا نہیں بلکہ جوانی کی مستی سے لطف اندوز ہونا ہے ہم نے اردو میں بڑے محتاط انداز میں قرآن کے مدعا کو بیان کیا ہے وگرنہ قرآن کے الفاظ تو بالکل واضح ہیں کہ یہ نکاح سے جذبات کا ایک عارضی عمل ہے جس میں مستقل رفاقت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا اس عمل کی سب سے عام شکل پیشہ ور عورتوں کے پاس جانا ہے مگر نکاح کے نام پر کیے جانے والے وہ تمام معاہدات جن میں مستقل رفاقت پیش نظر نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص وقت یا حالات کی قید لگی ہوتی ہے اسی کے ذہن میں آتے ہیں ان میں اصل خرابی یہ ہوتی ہے کہ مستقل رفاقت نہ ہونے کی بنا پر میاں بیوی کی حیثیت میں جو حقوق و فرائض خود بخود عائد ہو جاتے ہیں وہ ایسے تعلقات میں زیر بحث نہیں آتے فریقین کی سیرت و عادات اولاد اور اس کی تربیت خاندان اور اس کی تشکیل ایسے تعلقات میں قابل ذکر چیزیں نہیں ہوتیں بلکہ اصل مسئلہ وقتی جذبات کی تسکین ہوتا ہے اس کے بعد ایسے تعلقات کے جواز کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا مسافہین کے بعد دوسری چیز متخذی اختان ہونا ہے یہ وہ عمل ہے جس میں مرد اور عورت کے بیچ میں تعلق تو کچھ مستقل نوعیت ہی کا ہوتا ہے مگر یہ سب معاشرے کی نظر سے بچ کر چوری چھپے ہوتا ہے یاری آشنائی کا یہ تعلق اعلان عام کے اس وصف سے محروم ہوتا ہے جو اس تعلق کو معاشرے کی طرف سے رشتے کی صنعت قبولیت عطا کرتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقوق و فرائض پر کوئی توجہ دلانے والا رہتا ہے اور نہ خاندان کا وہ ادارہ وجود میں آتا ہے جو زمانے کے ہر سرد و گرم اور مزاجوں کے ہر اختلاف کے باوجود ممکنہ حد تک اپنا وجود برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے ایسا تعلق مزاجوں کے معمولی اختلاف خوف و پریشانی اور زندگی کے کسی معمولی سے مسئلے کی مار بھی نہیں سہ پاتا اور اپنے پیچھے بدنامی ناجائز اور لاوارث بچوں اور بے وفائی کا داغ لیے منتشر جذبات اور شکست خوردہ نفسیات پر مبنی شخصیات چھوڑ جاتا ہے نکاح کیا ہوتا ہے یہ بات دنیا ہمیشہ سے جانتی تھی نزول قرآن سے قبل بھی نکاح ہوتے تھے نوت سے قبل خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے اسی طرح ہوا اس لیے قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نکاح کیا ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے مسافین اور متخذی اقدان کے الفاظ استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے یہ بتا دیا کہ نکاح کیا نہیں ہوتا اسی کی بنیاد پر زمانہ جاہلیت میں رائج نکاح سے انحراف کی بعض صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا تھا اور اسی کی روشنی میں آج ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نکاح کے نام پر معاشرے میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ درست ہے یا نہیں اور جو غلط ہے وہ کس بنیاد پر غلط ہے